حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شروع شروع میں مسلمانوں میں سے کوئی شخص جب رات کو کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی کھانا پینا جائز نہ ہوتا تھا نہ اس رات اور نہ اگلے دن حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے یہی صورتحال رہی حتیٰ کہ یہ آیت اترے وکلو وشربو یہاں سے لے کر من الخیط الاسود یہاں تک یعنی کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح یعنی روشن ہو جائے یہ آیت حضرت ابو قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتری وہ مغرب کی نماز کے بعد گھر والوں کے پاس آئے ان کا روزہ تھا کہنے لگے کوئی کھانے کی چیز ہے ان کی بیوی نے کہا کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں لیکن میں جا کر کھانا تلاش کرتی ہوں وہ باہر چلی گئیں اور وہ لیٹ گئے انہیں نیند آ گئی وہ واپس آئیں تو انہیں سوتے ہوئے پایا انہیں جگایا لیکن وہ کچھ نہ کھا سکے اسی طرح رات گزری اگلی صبح پھر روزہ تھا حتیٰ کہ دوپہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے اور یہ اس آیت کے اترنے سے پہلے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے بارے میں اتاری سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستر